اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت 187 سے دیکھیں گے لکم لیلت الى نسائکم تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا اور کیا ہن لباس لکم و لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَخُوا مَا كَتَوَ اللَّهُ لَكُمْ تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا وکلو کلو وشربو حتیٰ یتب ینکم الخی طلب من الخی تلس اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے تم اتم مسیا مل اللہ پھر پورا کرو روزہ رات تک ولا تباشروهن وانتم شروع ہُن المساجد اور تم جب مسجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو یعنی ان سے تعلق قائم نہ کرو دل کا حدود اللہ کی فلاح تقربوہا غزال یبین اللہ آیاتی یتقون یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں تو ان کے نزدیک نہ جاؤ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں ایک آیت ہے لیکن بہت ساری مختلف چیزیں اس میں ہمارے لیے عمل کی اور رہنمائی کی ہیں پہلے ہم اس آیت کی شان نزول کو دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو مزید اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ کن حالات میں اور کہاں یہ آیت نازل ہوئی جب بھی کسی آیت کا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ سمجھنی آسان ہو جاتی ہیں تو اس کی شان نزول میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابو دعود رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم اور عبد الرحمن بن نبی لیلہ انہوں نے ماس بن جبل سے ایک روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رات کو سونے سے پہلے کھا پی لیتے تھے اور بیویوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور جب سو جاتے تو پھر ان تمام چیزوں سے رک جاتے کہ رات کو سونے سے پہلے کھا لیتے پی لیتے کوئی اور معاملہ ہوتا لیکن جو ہی کوئی سو جاتا تو اس کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ تعلق جو تھا وہ ناجائز سمجھا جاتا پھر کیا ہوا انصار میں ایک صحابی تھے قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے اور کچھ کھایا نہیں مگر صبح کے وقت ان کی حالت بہت خراب ہو گئی کیونکہ یہ سارے دن کے بھوکے تھے جب شام میں آئے تو بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہا اچھا میں تلاش کرتی ہوں تو جب وہ لینے گئی تو اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی تو اس دور کے دستور کے مطابق ان کا دوبارہ روزہ شروع ہو گیا نہ آپ کھا سکتے تھے نہ کوئی اور معاملہ اگلے دن اسی طرح سے وہ کام پہ چلے گئے کسان تھے کھیتی باڑی کرتے تھے وہاں کام کی شدت اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے یہ کیفیت طاری ہوئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت نازل کر دی او لکم لئی کہ تم پہ اب روزے کی راتیں حلال کر دی گئیں جائز کر دی گئیں کیا چیز کہ رفت الا نسم اپنی بیویوں سے رغبت کرنا بیویوں سے رغبت کرنے کی بات اس لیے آئی کہ جب بیوی سے تعلق جائز ہے تو باقی کام بھی جائز ہو سکتے ہیں کچھ صحابہ کرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ سونے سے پہلے اپنی عورتوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے اب سے سلم کے پاس گیا اور مسئلہ معلوم کیا تو اس پر یائے تو ہل لکم لیلت السیامی یہ والی نازل ہوئی کہ صبح صادق تک تمام کام کر سکتے ہو اور صبح سے لے کے شام تک روزہ پورا کرو تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی مشکلوں سے بچا دیا لوگوں کو اور یہ جو بن سرما کی روایت ہے بن اذب سے یہ صحیح بخاری میں بھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام میں آسانی کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا یرید اللہ بکم السرا اس کی عملی ایک مثال ہے یہ آیت کہ حکم جو تھا وہ بدل دیا گیا آسانی کر دی گئی اور اس کو پھر بات کے لیے جائز قرار دے دیا گیا آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اس بات میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس دور میں اسلام ہمیں ملا تو اس وقت صرف روزہ فجر سے لے کے تو مغرب کی نماز تک کا ہے اگر ذرا سوچئے کہ یہ پورے وقت کا ہوتا چوبیس گھنٹے کا ہوتا یا پورا ایک مہینے کے اندر اس طرح کی پابندیاں ہوتی تو پھر آج کے اس دور میں جہاں پہلے ہی ہم بہت ساری چیزوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے چھوڑتے جا رہے ہیں یا بعض دفعہ اس کی وجہ سے اسلام کو بہت ایک سخت مذہب کہنے لگتے ہیں تو آج کے دور میں تو شاید کتنے ہی لوگ روزہ نہ رکھ پاتے اور رمضان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا دوسری چیز آپ دیکھیے کہ یہاں لیلت اور رمضان نہیں کہا بلکہ کیا کہا لفظ پہ بھی غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ واقعی انسان کو محبت آتی ہے اور وہ بات کیا تھی لیلت السیام روزے کی راتیں یعنی وہ روزہ رمضان میں رکھا جائے یا رم روزہ رمضان کے علاوہ کوئی ہو کوئی بھی نفلی روزہ ہو اصل میں تو اس میں روزے کی ٹائمنگز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ روزہ صرف مغرب کی نماز تک کا ہے اس کے بعد تم کچھ بھی کر لو وہ جائز ہے اس کے اندر کوئی مشکل نہیں پھر ایک اور چیز اتنے حصے میں دیکھی کہ رفس کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں جمع اور کسی اور لفظ کو بولنے کی بجائے تو اسلام کا ایک خوبصورت مزاج ہے کہ گفتگو میں بہت ہی ایسے لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ جو شائستہ ہوں بعض لوگ بےحودہ گوئی کرتے ہیں مذاق کرتے ہوئے وہ چیز بھی اس آیت سے ہمیں عمل کی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی بات کہہ سکتے تھے اور ظاہر کہ بات سمجھنے کے لیے تو ضرورت ہوتی ہے لیکن کبھی ضرورت اگر ایسی چیزیں کہنی بھی پڑے بات کرنی بھی پڑے تو اس کے اندر انسان تھوڑی سی بات ڈھکی چھپی کرے اب دیکھیے بات روزے کی ہو رہی ہے اور ایک دم بات آ گئی استواجی زندگی پہ شوہر اور بیوی کے تعلق پہ ہن لباس الکم و ان تم لباس الہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو یہ کیوں روزے کے ذکر کے فوراً بات بلکہ بیچ میں بات روک کے عورت اور مرد کے تعلق کی بات کیوں ہوئی اس لیے کہ جس طرح روزہ صبر کا تقاضا کرتا ہے اس دواجی زندگی بھی صبر مانگتی ہے شوہر اور بیوی کا تعلق صبر اور شکر کا تعلق ہے جتنا صبر اندر آئے گا اتنا ہی یہ تعلق خوبصورت ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات پیش کر کے کہ دیکھو بیوی کے ساتھ معاملے میں بھی حد سے نہ بڑھنا اگر اللہ تعالیٰ نے دن میں سات آٹھ دس بارہ گھنٹے تمہارے جذبات پہ قابو رکھوایا تو اب یہ قابو تمہیں عملی زندگی میں بھی فائدہ دے ایسا نہ ہو کہ نفس کے غلام ہو جاؤ اور ہر وہ کام کرنے لگو جب تمہارا دل چاہے یہاں لفظ قابل غور ہیں کہ ہن لباس الکم وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لباس کیوں قرار دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا کیوں پہلی بات تو دیکھیے کہ لباس عموماً چار چیزوں کی وجہ سے ہم پہنتے ہیں یعنی لباس کے چار محرکات ہوتے ہیں ریزنس ہیں ڈریسنگ کی سب سے پہلے زینت خوبصورتی کے لیے اور آج کل تو میرا حلق یہی وجہ ڈومیننٹ دکھتی ہے بعض دفعہ انکمفرٹیبل لباس پہنا لیا جاتا ہے لیکن زینت زیادہ چاہی جاتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وقار کے لیے پریسٹیج میٹر بن جاتا ہے سم ٹائم پھر اسی طرح آپ دیکھیے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے لباس اور عزت کے لیے ہوتا ہے اب اگر دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو اگر لباس ہماری پردہ پوشی کرتا ہے تو شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے کبھی لباس نے نہیں دوسرے کو بتایا کہ میرے نیچے کوئی زخم چھپا ہوا ہے کوئی نشان چھپا ہوا ہے اسی طرح بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ ان کی شارٹ کمنگز کو ان کی باتوں کو چھپانے والا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ انسان اپنے ہی شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتا رہے پھر اسی طرح ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے بیوی کو شوہر کے مال کی اس کی عزت کی اس کے گھر کے تمام کاموں میں اس کی مدد کرنا اس کو ایک امانت سمجھ کے ادا کرنا چاہیے آپ دیکھیں نا کہ بیوی کو اگر آپ جسم کہیں تو شوہر لباس ہے تو شوہر لباس کیسے بنے گا بیوی کو تحفظ دے کے بیوی کو مال دے کے بیوی کے نان نفقے کا وارث ہو کے اس کی عزت کر کے دوسروں کے اندر بیٹھ کے اس کی برائیاں نہ کرنے سے پھر آپ دیکھیے کہ کوئی آڑ نہیں ہوتی لباس اور جسم میں تو اس سے شوہر اور بیوی کی باہم انڈرسٹینڈنگ کی طرف اشارہ بھی آتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے پھر آپ دیکھیے کہ لباس جسم کے قد کے کاٹ کے برابر ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ لمبے ہیں تو لباس چھوٹا ہو اور چھوٹے ہیں تو لمبا پہن لے اسی طرح شوہر اور بیوی کا جب چناؤ ہو تو اس وقت بھی جوڑ دیکھنا چاہیے ظاہری طور پہ بھی کچھ نہ کچھ لیکن خاص طور پہ ذہنی لیول ضرور دیکھنا چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ لباس پہ اگر کوئی چھیٹا پڑے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر جسم پہ بھی آتا ہے اسی طرح اگر کوئی شوہر کے اوپر بری بات کرے یا اس پہ کچھ صدمہ آتا ہے تکلیف ہے تو افیکٹ بیوی بھی ہوتی ہے شوہر خوش ہوگا تو بیوی بھی خوش ہوگی اسی طرح اگر بیوی رنجیدہ ہے تو شوہر بھی رنجیدہ ہوگا اگر شوہر کو کوئی برا کہتا ہے تو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی بیوی کی برائی کرے تو شوہر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے یعنی یہ ایک جملہ میں سمجھتی ہوں کہ اس دواجی زندگی کی ساری تہوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے عربی زبان کا حسن اللہ تعالیٰ کے استعمال کردہ الفاظ کی خوبصورتی دیکھیے کہ ایک جملے میں پورے اس تعلق کو پیش کر دیا پھر اب دیکھیے کہ عموماً نرم لباس پسند آتا ہے نا ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے لگے ہوئے اور کلف لگے ہوئے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں کڑے ہوئے دبکی سلمے کپڑے بھی پہنتے ہیں اندر سے خود کو کو چھپ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں دکھا کے خوش ہوتے ہیں لیکن فطرتاً انسان نرم لباس پسند کرتا ہے جب آپ گھر میں ہوتا ہے تو کیسا لباس پہنتے ہیں نرم چاہیے پرانے کپڑے چاہیے گھسے ہوئے چاہیے جو پہن پہن کے نرم ہو گئے اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات میں نرمی اور شگفتگی اس رشتے کو خوبصورت کر دیتی ہے جتنی نرمی آئے گی اتنی ہی فائدہ ہوگا پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ لباس جتنا پرانا ہوتا ہے نا اتنا نرم ہونے لگتا ہے اتنا کمفرٹیبل آپ فیل کرتے ہیں مجھے تو اپنے پرانے کپڑے کسی کو دینے بہت مشکل لگتے ہیں نئے جتنے مرضی کوئی دے دیں پرانے نہیں دل چاہتا دینے کو کیوں کہ جتنی چیز پرانی ہوتی ہے ایک تو آپ کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے پھر آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کے شروع دنوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا شوہر بیوی ساتھ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت بن جاتے ہیں پھر ان کو ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح سے مختلف اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات جو ہے بہت ہی خوبصورت مانی دیتی ہے ادھر کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو کیا ہم واقعی اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہاں ایک چیز پہ غور کیجئے گا ہن لباس وہ تمہارا لباس ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ عورت تمہارا لباس ہے پھر مرد کو کہا کہ انتم لباس اللہ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے لیڈیز فرسٹ عورت کو اللہ نے زیادہ حق دے دیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے یا کرنی چاہیے شوہر کے دکھ سکھ میں کام آنے کی اور اس کی طبیعت کے اندر ایک ایسا میلان ضرور ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے لیے خوشی کا باعث ہو اور یہ موضوع انشاءاللہ سورہ روم کی آیت ہم جب پڑھیں گے اللہ نے چاہا جب وہاں تو وہاں مزید تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیسے شوہر کے لیے بیوی اہم ہے اور بیوی شوہر کے لیے اہم ہے اور آج کے دور میں بھی اگر ہم غور کریں تو کیا واقعی آج کے شوہر اور بیوی کے تعلقات ایسے ہیں کیا آج واقعی بیویاں شوہروں کے لیے پردے داری کا سبب اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کیا اپنے میکے میں اپنے سسرال کی یا اپنے شوہر کی برائیاں کرنا پسندیدہ عمل تو نہیں ہمارا کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جہاں پرورش کے انداز میں باقی کچھ خطائیں ہوئیں وہاں یہ بھی ہو گیا کہ ٹالرنس ختم ہو گیا پیشنس نہیں رہا اور اسی وجہ سے بچے بہت جلدی اکتانے لگتے ہیں جیسے ایک لباس خریدا نہیں پسند آیا پھینک دو نہیں پسند آیا ریٹرن کر دو اسی طرح رشتے بھی ریٹرن ہونے لگے چار دن شادی ہوئی سال چھ مہینے بھی نہیں رہے چھوڑ دو مجھے نہیں لینا اور لے لیں گے سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے یاد رکھیے جس معاشرے میں تین ماہ تک ریٹرن کرنے کی چیزوں کی سہولت ہے وہ ایک سہولت تھی لیکن اس نے ذہنوں کو ایسے کیپچر کیا کہ رشتے بھی لوگوں نے سوچا ریٹرن کر دیں گے منگنیاں کر کے ٹوٹنے کا رجحان کتنا ہو گیا کیونکہ اصل تربیت کے اندر یہ چیز نہیں آ سکی کہ تم نے دوسرے کو سکھ دینا ہے خوشی دینی ہے اور جتنا بیوی اور شوہر دونوں اپنے لیے یہ چیز محسوس کر لیں کہ ہمارے لیے اس میں سہولت ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ جوڑا بہترین زندگی گزارے گا پھر اب دیکھیے کہ سائد میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں کچھ اور غلط فہمیوں کا بھی اضالہ کیا ہے وہ کون سا ایک تو وہی بات کہ عرب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرد اور عورت کا تعلق روزوں میں ناجائز ہے تو رات میں اس تعلق کی اجازت دی گئی کہ دیکھو اسے برا نہ کرو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی بلکہ فرمائے آنا با شیرو ہننا اب ملو ان سے کیوں کہ علیم اللہ انکم کن تم تختان اللہ کو پتہ ہے تم خیانت کرتے ہو یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں پہ جو ڈھکے چھپے یا کبھی نفس کے تقاضے سے مجبور ہو کے یہ تعلق قائم کر لیتے تھے اور آپ دیکھیے کہ یہ فطری بات ہے ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک دوسرے سے لگ نہیں کرنے کا حکم دیا وہ غیر فطری چیز تھی جو اس دور میں مشہور ہو چکی تھی لیکن اسلام نے اس کو ختم کر دیا ایک اور بھی غلط فہمی تھی عربوں میں اور وہ کیا تھی کہ جنابت کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اس کی بھی اجازت دی گئی صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے بلکہ بہت ساری روایتیں جس کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا وقت ہوتا تو اس حال میں سحری کرتے کہ آپ کو غسل کی حاجت ہوتی آپ سحری کھاتے اور سحری کھانے کے بعد آپ غسل فرماتے اور آپ مسجد نماز کے لیے جاتے آپ کی بیوی فرماتی ہیں کہ کپڑے پہ پانی کے اثرات بھی دکھتے یعنی یہ ایک ڈھکا چھپا معاملہ ہے لیکن اس وقت مجبوری تھی کوئی اور کپڑے نہیں بھی ہوتے تھے تو اس وقت بھی آپ جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے چند باتیں جو آپ کو فائدہ دیں گی وہ کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں یعنی اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی اس حال میں رات بسر کرے کہ ان کو غسل کی طلب ہے ضرورت ہے تو وہ کیا کریں جب سحری میں اٹھیں اب وقت تھوڑا ہے اگر غسل میں لگ گئے شاور میں لگ گئے تو پھر کھانے کا وقت نہیں رہے گا تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وضو کر کے کھانا کھایا جا سکتا ہے جو بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے پھر اس کے بعد غسل کیا جائے اور نماز پڑھی جائے یعنی شرط کیا ہے فجر کی نماز نہ قضا ہو کسی وجہ سے اس کو اٹھ کے نماز پڑھنا اسی سے پھر ایک اور چیز بھی ملتی ہے اور وہ کہ پیریڈ اب دیکھیے بعض خواتین رمضان کے معاملے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوتی ہیں بس آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیریڈس کے دن پورے ہونے چاہیے پھر نماز پڑھیں گے یا پھر روزے رکھیں گے اور سم ٹائم پیریڈس ختم ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں ہمارے ابھی فلاں سکس ڈیز پورے نہیں ہوئے یا سیون ڈیز نہیں ہوئے تو اس میں بھی حکم کیا ہے اگر آپ پیریڈ سے تھی فجر پہ آپ اٹھ کے دیکھیں گے اگر تو فارغ ہو چکے یعنی بالکل سفیدی آ چکی ہے تو پھر اس وقت بھی سحری کھا کے اور اس کے بعد غسل کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب آپ روزے سے تھے لیکن آپ کو پیریڈز آئے اگر افطاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر پیریڈز آ گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس روزے کا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اللہ تعالیٰ تو اتنا نقطہ نواز ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دے رہے ہیں تو یہ کیوں نہ دیں گے لیکن اس روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی ہمارے ہاں اس بارے میں بہت ساری غلط فہمی ہے بارہ بجے کے بعد اگر ٹوٹے تو روزہ نبھانا ہے اور اس سے پہلے نہیں اور سم ٹائم صبح اٹھ کے دیکھا فارغ تھے لیکن چونکہ غسل نہیں کیا ہوا تھا تو وہ روزہ چھوڑ دیا اب دیکھیے یہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ایک روزہ بھی جان کے نہیں چھوڑنا نہ وقت سے پہلے چھوڑ دینا اور یہ کہ ٹوٹ گیا اور پھر بھی نہیں توڑنا اور یہ بھی نہیں کرنا کہ فارغ ہو چکے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں جو بہت عموماً اس میں مشہور ہیں جو ہم اپنے اندر پھر نامعلوم ہونے کی وجہ سے کمیاں کرتے رہتے ہیں تو مثلاً اس میں آپ دیکھیے کہ انجیکشن لگوانا تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے شرط یہ کہ وہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا اور ڈرپ لگوا کے بیٹھ گئے اسی طرح انہیلر استعمال کرنا کچھ لوگوں کو سانس کی پرابلم ہے تو وہ انہیل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اب دیکھیے جان بچانی ہے نا لوگ کہتے ہیں جسم کے اندر کچھ نہ جائے بعض لوگ اس میں اتنے پکی ہونے لگتے ہیں کہ سرما ڈالنے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آنکھوں میں جائے تو پھر میں سوچتی ہوں پھر تو کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا کیوں آکسیجن تو ہر وقت ہمارے جسم میں جا رہی ہے تو انشاءاللہ سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا شوہر بہت غصے والا ہے اور بہت بڑا فتنے کا ڈر ہے یا جیسے بہت لوگوں کا دعوت بنا رہے ہیں کچھ اور کھانے کا مسئلہ لگتا ہے پھر اگر کوئی چکھے اور تھوک دے تو اس کی اجازت ہے ایوائڈ کرنا چاہیے آگے جانے سے آگے نہ جائے لیکن بہرحال مجبوری میں اس طرح مسواک بھی کی جا سکتی ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی نے روزہ جلدی افطار کر لیا یعنی بادل تھے اس نے سمجھا رات ڈھل گئی سورج نکل گیا لیکن اصل میں پتہ چلا وقت نہیں ہوا یعنی غلطی سے روزے سے پہلے اگر افطار کیا تو اس روزے کو قضا کرنا پڑتا ہے تیسری ایک اور غلط فہمی وہی تھی ان کی کہ رات کو جب عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا سمجھتے حرام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کے نکلنے سے جو پہلے کا وقت ہے وہاں تک اس حد کو مقرر ایک اور غلط فہمی تھی ان کی کہ وسال کے روزے جائز ہیں وسال کیا ہوتا ہے کچھ کھائے پیے بغیر دوسرے دن کا روزہ رکھ لینا یعنی جو ہی روزہ کا ختم ہونے کا وقت ہو پھر کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں تو نب علیہ سلم نے اس سے منع فرمایا اور یہ نصارہ میں ایسا ہوتا تھا مسلمانوں میں اس چیز کو منع کر دیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی وکلو وشربو و شربو حتب الخی تلبن الخی تلس و دمن الفجر تو یہ کون سا وقت ہے بالکل صبح کا وقت جس وقت کے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت روزہ شروع ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیں رکھ دیں نفس سلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے یہ وہ دعوت کی روایت ہے اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے ہاں ایک دو تصور ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی فوراً لکما بھی چھوڑ دو ایسی بات نہیں ہے پہلے سے انتظام کر لینا چاہیے لیکن اگر کبھی کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے فوراً نہیں منع کرنا پر سحری جتنی دیر تک کھائیں یعنی آخری وقت تک کھائیں یعنی کہ سحری کے بعد بھی انتہائی وقت تک کھائیں تو یہ پسندیدہ عمل ہے علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ سحری کے وقت میں دیر اور افطاری کے وقت میں جلدی کریں گے بعض لوگ بلا وجہ ہی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے اور اس وقت بیٹھ کے دعا مانگتے رہتے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ روزے سے تھے اور سورج کے ڈوبتے ہی آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ لاؤ ہمارا شربت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی تو دن چمک رہا آپ نے فرمایا لاؤ ہمارا شربت پھر آپ نے روزہ افطار کیا پھر فرمایا جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے جسے ہی بخاری کی روایت ہے جسے کیا پتہ چلا کہ ڈیلے کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے اور یہ جو بات ہے کہ رات اور دن کا فرق اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ روایت ادی بن حاتم کی ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یہی والی یتبین لکم الابید من من الاسود الفجر تو عدی بن حاتم نے نفس سلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے دو دھاگے ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کو اٹھ کے دیکھو کالا اور سفید رنگ کا دھاگا الگ الگ نظر ہونے لگے یہ کالا ہے یہ سفید ہے کیونکہ اس وقت تو نائٹ بلبس تو کیا دوسرے بلب کچھ بھی نہیں تھے تو اندھیرے میں ٹٹولتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ جب صبح ہوگی تو اتنی روشنی ہو جائے کہ مجھے پتا چل جائے یہ کالا ہے یہ سفید ہے تو اس وقت تک کھا سکتے ہیں اب رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے کہتے ہیں جب تک ان دونوں کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا کہ چلو ابھی تو ٹائم ہے نفص وسلم نے فرمایا تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا یعنی اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے کیا پتہ چلا کبھی کبھی مغالطہ بھی ہو جاتا ہے اور انہوں نے دیر تک کھا لیا کیونکہ وہ تو نہیں پتہ چلا ہوگا لیکن ان کی ان کی محبت اور ان کا بھول پن بھی دیکھیے پھر اس کے بعد نفس وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے اس صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت انس اس کے راوی ہیں بعض لوگ سحری نہیں کھاتے کیوں اب دیکھیں اس کا حکم بھی معلوم ہونا چاہیے لٹرلی باتیں جو عمل سے ظاہری متعلقہ ہیں سحری کھانے کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے لیکن سحری کھانے میں برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی سحریوں میں برکت دے کرسچنز کے روزوں میں سحری نہیں ہے لیکن کھانی چاہیے لیکن اگر بل فرض کوئی نہیں کھاتا تو اس کا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا فرق ہے فرضی اور نفلی روزوں میں اور وہ کیا ہے کہ جب فرضی روزہ ہوتا ہے تو اس کے لیے فجر سے پہلے نیت لازم ہونی چاہیے کہ میں روزہ رکھوں گی جیسے قضا روزے ہم بعد میں رکھتے ہیں لیکن نفلی روزہ تو ایون آپ صبح اٹھ کے دس گیارہ بج بھی گئے آپ نے کچھ کھایا نہیں آپ کو ایک دم دل آتا ہے چلو میں روزہ نہ رکھ لوں ہر شرط ہے کہ کچھ کھایا نہ ہو تو پھر اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کی رخصت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے فرمائے سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عمر بن الاس سے نفس علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے ہی کا تو فرق ہے یعنی ہم کھاتے ہیں اور وہ نہیں کھاتے مسند احمد کی روایت ہے سحری کا کھانا برکت ہے اسے نہ چھوڑو اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی صحیح اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں سبحان اللہ آپ کھا رہے ہیں اور کوئی آپ کے لیے دعائیں کر رہے کیوں دل نہیں چاہتا نا یہ ہے اصل میں روح روزے کی جب کھانے کو دل نہ چاہے تو کھاؤ اور جب خوب بھوک لگے پیٹ میں درد ہو اب نہیں کھا سکتے یہی اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں اللہ کم تتکون تاکہ تم تقوی اختیار کرو پھر یہاں ایک اور بات چھوٹی سی رہ گئی فل آنا بات شروع کے بعد وب تب ماں کا تب اللہ بیویوں کے پاس جاؤ اور ان سے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا سوال پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا سکون شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے سکون چاہتا ہے سیٹسفیکشن ریلیکسیشن پھر بچوں کا طلب کرنا یعنی اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں بھی مقصدیت ہونی چاہیے یعنی بچے پیدا ہوں گے اس کے نتیجے میں جو اللہ نے لکھا پھر دوسری بات ماں کا طب اللہ بھی غور کیجئے کہ ملے گا وہی جو اللہ نے لکھ دیا تم اپنی کوشش کر سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہی دے گا جو جس کے تم اہل ہو یعنی ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کھول کے رکھ دی یہ الگ بات ہے کہ اگر آج ہم اس سے نہ پوچھیں نہ مانیں ورنہ ہر چیز کی روشنی اس میں موجود ہے پھر اسی طرح ہم سحری کی بات کر رہے تھے تو سحری کے بارے میں کب تک وقت ہو سکتا ہے سحری بخاری کی روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سحری کھائی نفس وسلم کے ساتھ پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں نے پوچھا کہ سحری اور آزان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ آزان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ پچاس آیتیں پڑھ لی جائیں یعنی اتنا ڈیوریشن ضرور ہونا چاہیے ہمارے یہاں افسوس کا ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ایگزیجوریشن ہے کہ ایون رمضان کے راتیں دن روزہ سحری افطاری اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ بہت ساری انتہاؤں پہ چلے گئے تو انسان کو ہمیشہ وہ چیز فالو کرنی ہے جس کا حکم سنت کے اندر ہے حدیث میں ہے جہاں صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے یہ سہل بن سات کی روایت ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے ہمارے ہاں مسلمانوں میں بعض دفعہ تقوا کے نام پہ دیر دیر تک ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا مسجد میں تھے اور تاری پہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس وقت پلیٹس بنتی ہیں اور لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک صاحبہ تھی تو وہ بیچاری اندر بیٹھی ہوئی ہے میں نے سمجھا ان کو پتہ نہیں چلا حالانکہ مسجد میں ہی ہے تو میں نے کہا دیکھیے وقت ہو گیا پا دی میں بھی نہیں میں بعد میں کھاؤں گی کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے اور وہ دعائیں مانگ رہی تھیں اندر بیٹھ کے کچھ تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ بیچاری کتنی پریشانی میں ہے یا کیا ان کا صدمہ ہے کہ یہ اس وقت دعا کرنا چاہ رہی ہیں لیکن حالانکہ اس وقت نہ کھانا گنا جس طرح روزے میں کھانا منع ہے اس طرح روزے کا وقت ہو جائے کھل جائے تو پھر نہ کھانا یہ بھی چیز جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اس کے اندر انسان کو بہت جلدی کرنی چاہیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے کہنے لگے اے ام المومنین رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے دو آدمی ہیں ان میں سے ایک افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں جلدی کرتا ہے دوسرا ساتھی افطار میں دیر کرتا ہے اور نماز بھی دیر سے پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا ان میں سے وہ کون ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں اور نماز میں بھی جلدی کرتے ہیں تو انہوں نے صحابی نے بتایا کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض لوگ اب دیکھیے مغرب ہو جاتی ہے افطاری کھانے میں اتنی دیر لگتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں سارے دن کا صبر جو ہے وہ اسے ایک جگہ پہ آ کے ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں چلیں پابندی ختم ہوگی روزہ ختم ہو گیا اب نماز جب مرضی پڑھیں ایسا نہیں ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے پیارے وہ بندے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں لیکن دیکھیں جلدی کرنے سے یہ مراد نہیں کہ وقت سے پہلے کھول لیں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر پہلے کھولا تو پھر اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا مستد کی ایک اور حدیث میں ہے بشیر بن حساسیہ کی بیوی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو روزوں کو بغیر افطار کیے ملانا چاہا تو میرے خامن نے مجھے منع کیا اور فرمایا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا یہ کام تو نصرانیوں کا ہے تم تو روزہ اس طرح رکھو جس طرح اللہ کا ارشاد ہے کیا کہ رات کو روزہ افطار کر لو تم اتم مسیام یا الل اور پھر پورا کرو روزہ رات تک یہاں لفظ لیل پہ بھی غور کیجئے گا کچھ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں کہ ہم تو مغرب پہ روزہ کھولتے ہیں لیکن یہاں رات کی بات ہے تو کیا مطلب ہے تو دیکھیے کہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں رات کا تصور ہے بارہ بجے کے ساتھ بارہ بجے تو ہم کہتے ہیں اچھا رات ہو گئی ہے لیکن عربی میں رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے تو اللیل سے بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے شروع اس وقت تک روزہ رکھو گے ولا تبا شروع ہن و ان تماق اور تم ان سے مباشرت نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو چونکہ پیچھے اجازت مل گئی تھی السیامی ہلکم لسیام نسائکم میں کہ بیویوں سے تعلق قائم ہو سکتا ہے تو دل میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا اب ہر حال میں ہی جائز ہے کیا اعتکاف کی حالت میں بھی تو اس کے بارے میں یہ آگیا کہ نہیں اعتکاف کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے تعلق نہیں قائم کرو گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے اعتقاف کا لفظ جو ہے یہ کا فا سے ہے اکفا جم کر بیٹھنا یعنی عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھنا اس نیت سے کہ میں اس وقت تک کو رہوں گا اس کو اعتکاف کہتے ہیں اعتکاف دو طرح کا ہوتا ہے ایک مصنون اعتکاف اور ایک غیر مصنون مصنون اعتکاف کیا ہے کہ آخری دس یا نو دن یعنی اگر انتیس کا چاند ہے تو نو ہوں گے تیس کا چاند نکلے گا تو دس دن یہ مسجد میں جا کے بیٹھنا اور عبادت کرنا اعتقاف کے بارے میں کچھ باتیں یہ ہے کہ یہ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے مسجد چھوٹی ہو یا بڑی دونوں میں ہو سکتا ہے اور اس کے دوران صرف دنیا کی چیزیں دنیا داری کے معاملات منع ہیں لیکن انسان اپنی ضروریات کے لیے ہر کام اس میں کر سکتا ہے بعض دفعہ مسجد ہے اس کے اندر ریسٹ رومز نہیں ہیں تو اس کے لیے باہر جانا پڑے تو بھی جا سکتا ہے کھانا کوئی دینے دلانے والا نہیں کھانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے تو بھی کر سکتا ہے بیوی شوہر کو کچھ دینے چاہے لینا چاہے تو وہ دے لے سکتی ہے ملاقات ہو سکتی ہے دوسرا کے جب مرضی کر لیں لیکن اگر رمضان کے بغیر بھی کبھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ایک گھنٹے کا اعتکاف نیت کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی نیت پہ ہے آپ نے جب تک کے لیے چاہا لیکن پھر اس کو پورا کرنا چاہیے ہمارے ہاں جو ایک دو باتیں مشہور ہیں کہ اعتکاف میں آسمان کو نہیں دیکھنا کھلی چھت کے نیچے نہیں جانا یہ سب باتیں ایکزیجریشن ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کا دین اذیت کے لیے نہیں ہے رحمت ہے جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے زندگی بالکل مطمئن گزرے گی اور آپ انجوائے کریں گے اپنی عبادت کو اور اس لیے لیکن یہ کہ یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے اس کا تعلق تو مسجد ہی کے ساتھ ہے اور جہاں بھی اگر عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں کہیں بھی اگر حفاظت کا انتظام ہے اور وہ اس معاملے میں یعنی محسوس کرتی ہے گھر میں کہ اس کے کوئی ایسا حرج نہیں ہوگا تو پھر عورت بھی اعتقاف کر سکتی ہے اصل میں آپ دیکھیں کہ اعتکاف کر کے ایک بندہ اس چیز کی نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے میں اپنا سب کو چھوڑ سکتا ہوں جیسے گھر سے حج کے لیے نکلتے ہیں تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم چلے جاتے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا انسان اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے اپنا سب کو چھوڑ سکتا ہوں اس میں تو انسان دور چلا جاتا ہے تو اسی طرح کا ایک چھوٹا سا تجربہ انسان مسجد میں جا کے کرتا ہے جب مسجد میں جاتا ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی نا جس سے بات کرنی ہے اس سے کرے گا عموماً گھروں میں وہ ماحول نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پہ انسان خوشی حاصل کرے اور عبادت کرے اس کے بعد اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ وہ نہیں اجازت ملتی تو نہ کرے اللہ تعالیٰ نیت سے ہی اس کو ادر بھی دے سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں کون سی یہ ساری دن کا ذکر ہوا رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا یا سحری کے وقت تک کھانا پینا یعنی جو پابندیاں ہیں وقت کے ناطے سے یا معاملات کے ناطے سے یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تک تم ان کے قریب نہ جانا یہ کیا بتاتا ہے کہ انسان کا مزاج قانون شکن مزاج نہیں ہونا چاہیے بلکہ قانون کو ماننے والا ہو عام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کو فلفل کرنا پڑتا ہے نا جو لوگ رولز کو فالو نہیں کرتے ان کو کہاں ڈال دیا جاتا ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پریزن میں جاتے ہیں تو اللہ نے بھی ایک ایسی جیل بنائی ہے کہ جس میں دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے ڈال دیے جائیں گے تو یہ کوئی ظلم تو نہیں کزالی کئی اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں اپنی آیتیں تاکہ وہ بچ جائیں تاکہ وہ اللہ کا خوف اختیار کریں یعنی یہ ساری باتیں اس لیے نہیں اتری یہ ساری آیتیں اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ان کو چوما جائے چاٹا جائے ان کی خوبصورت کیلی گریفس کر کے رکھ لی جائیں بلکہ اس لیے ہے کہ تم اس کو مانو تمہاری زندگی کے مسئلے آسان ہو جائیں اور تم اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرو یہ نہ ہو کہ تم اپنی مرضی سے اس دین کو صرف ایک ظاہری دین کا نام دے دو اور تمہارا عمل اس کتاب کے مطابق بالکل نہ ہو لكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اب آخر میں اب دیکھیے کہ رمضان کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایمان والوں کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور وہ کیا ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ ان کو حاکموں تک پہنچاؤ کیوں اس لیے کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ تم لوگوں کے مال زیادتی کے ساتھ کھا لو وان تم تالمون اور تم جانتے ہو روزے کے حکم کے فوراً بعد یہ بات کہ لوگوں کے مال نہ جائز نہ کھاؤ یہ کیا ربط ہے ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے قرآن پاک میں کہ ایک آیت آئی اور اس کے ساتھ بالکل دوسرے معنی کی بات آ گئی تو اصل بات کیا ہے کہ اس آیت سے یہ بتا دیا کہ حقیقی روزوں کے بعد اب مانوی روزے کی طرف آ جاؤ رمضان کا جو مقصد تھا لعلکم لقم تتکون اب اس کا اظہار ہوگا ان گیارہ مہینوں میں کہ جس رب کے کہنے پہ تم نے ایک مہینے میں روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑا تو کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ اسی رب کا حکم آ جائے تو تم حرام کو چھوڑ دو اور رمضان تربیت کرتا ہے انسان کی اس بارے میں کہ غلط چیز سے رکنے کی طاقت پیدا ہو ہم نے جو روزے کے بارے میں بات کی کہ روزہ انسان کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرتا ہے اور شیطان سے بچنے کا موقع دیتا ہے حقیقت یہی ہے کہ روزہ انسان کو نیکیاں کرنے کے موقع بھی دیتا ہے ہم جب لوگوں کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیک نہیں دین پہ عمل نہیں کرتے تو اگر ممکن ہو تو کسی طریقے سے نفلی روزوں کی طرف لے آئیں کسی کو اب کسی بھی غلط کام میں دیکھیں مثال دوں گی اگر یہاں عیسائیت کے ناطے سے کہ نہ حق مال کھانا ناجائز طریقوں سے اب ناجائز طریقے بہت سارے ہوتے ہیں جس کی اس وقت یہاں ضرورت نہیں تفصیلات کی لیکن رشوت چوری غصب ڈاکہ سود فراڈ ٹھیلا سازی بہانے کرنا جائز کا ناجائز یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کے اندر ایسی عادت ہے تب آپ نہیں منع کر پا رہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا یا یہ چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی تو اس کا ایک بھی طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ روزے رکھوائیں خود رکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر خواتین کو یہ چیز معلوم ہو جائے نا کہ روزے رکھنے کے کتنے بینیفٹس ہیں خاص طور پہ مردوں کو تو میرا لے وہ خود رکھوانے شروع کر دیں آپ دیکھیے شہوت میں کمی آتی ہے نگاہ پاک ہوتی ہے حرام مال سے انسان رکتا ہے شیطان کے فتنوں سے بچ جاتا ہے تو لہٰذا یہاں روزے کی یہ بات کر دی گئی کہ دیکھو ناجائز کی طرف تمہاری نگاہ نہ اٹھے ولا تھا کلو دیکھو تم باطل مال نہ کھاؤ لوگوں کے ایک مہینہ جس رب کی زندگی بات مانی ہے اس کی بات اب باقی گیارہ مہینے مانو کیونکہ مومن کی تو ساری زندگی ہی روزہ ہے کچھ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اور کچھ سے وقتی طور پہ بطلوبی ہائل الحکام اور تم حاکموں کی طرف مال لے جاتے ہو یعنی رشوت لے جاتے ہو اس آیت کی شان نزول میں بھی ایک روایت آتی ہے ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے ایک روایت کی ہے کہ امراء القیس بن حابس اور ابدان بن اشر و حضری ان دونوں میں ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا تو امراء القیس نے قسم اٹھانے کا ارادہ کیا اس پر رعایت نازل ہوئی کہ حق دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ آج ہمارے ہاں تو نہیں کوئی کھاتا کوئی ہے مال حق کھانے کی چیز جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھے ساری زندگی روزے رکھتے رہ جاتے ہیں لیکن حرام اور حلال کا فرق کر نہیں پاتے حضرت ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ و فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال چاہے اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو یعنی وہ چیز نہ ہو تو یہ شخص اس کا انکار کر دے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے حالانکہ وہ جانتا ہو کہ اس پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کا مال کھا رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار کر رہا ہے یعنی بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مظلوم لیکن ان کی اپروچ نہیں ہوتی کچھ لوگ جرم بھی کرتے ہیں لیکن بڑے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے گورنمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں لائرز ججز ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں مال دیا رشوت دی لیکن اس کے اپوزٹ وہ شخص ہے جو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو ایسے معاملے میں اللہ نے خوف دیا اور حقیقت کیا کہ اللہ کا خوف ہی لوگوں کو برائیوں سے روک سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو مال حق نہ کھانے سے روک سکے ترمزی کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے سلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سے سلم نے فرمایا میں انسان ہوں میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو اور میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو سمجھ لو کہ جس کے حق میں میں نے اس طرح فیصلہ کیا تو اس نے آگ کا ایک ٹکڑا ہے چاہے وہ اس کو اٹھائے اور چاہے نہ اٹھائے یہ ترمزی کی روایت ہے تو کیا پتا چلا کہ آپس کے معاملات میں بہت خوفزدہ ہونا چاہیے بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں ساری زندگی کی باتیں تہجدیں نمازیں روزے درس واز تک سننا سنانا ضائع نہ ہو جائے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملے بڑھاتے ہوئے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان کہنے والے اپنے آپ کو ہماری زمین پاک نہیں ہو سکی رشوت عام ہے چوری عام ہے پولیس کی خرابیاں سامنے ہیں تو وجہ کیا ہے آج ہمارے ملک میں اتنی کرپشن کیوں ہے مالی معاملات میں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے رب کا یہ پیغام عام نہیں کیا اگر کسی کو ایسے ادارے میں بھرتی کرنے سے پہلے اگر قرآن پاک کی صرف وہ آیتیں پڑھا دی جائیں جو رزق حلال کے بارے میں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ لوگ پھر بھی لیں گے ہم نے لوگوں سے علم روکا اللہ کا دین دور کیا ان کی زندگیوں میں اندھیرے آگے آج جانتے بوجھتے لوگ اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں جعلی آج ہمارے ہاں بنتے ایک ایک پلاٹ چار چار بار بکتا عوام حکمرانوں کو برا کہتے حکمران عوام کو برا کہتے ٹیکسوں کے بوجھ میں لوگ لدے ہوئے وجہ کیا کہ پوری امت ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ جانے کس دین پہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک کے ایک ایک حکم کو ہمارے لیے مشل راہ بنا دے کہ ہم اس کو پڑھتے سنتے وقت اپنے عمل کی نیت کر سکے تلاوت سنتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب فإن تاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون